رخ مصطفیٰ ہے وہ کہ اب ایسا کوئی بھی آئی نا نہ کسی کی بز میں خیال نہ دکان آئی نہ ساز میں میں تو ڈھونڈ پھری نگری نگری پر مورے پیتم جیسا اور نہ کوئی سب کا یہ پیتم جیسا اور نہ کوئی مورے پیتم جیسا اور نہ کوئی سارا زمانہ دے جیسا اور نہ کوئی محبوب کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کی مثل کوئی نہیں تو سب کو سمجھ آ رہی ہے تو مل کے پڑھیں کہ یہ پیتم جیسا کا کجلا بھرے کا نینا پٹنا ملے کا گھونگٹ سہر تلے حسین و حسینو ہسن خار نانا قریشی ہاشمی آلی گھرانا مدینے تئیے باؤں رہن والا خدا دے عرش تے جا بہن والا اکھاں وچ قدرتی سرمے دی تاری کھچ پاوے جوں کٹاری دٹاری جو لسن جی ویخ نہ پیچھے یوسف مصری دے ہو کہندی مرے پیتم جیسا اور نہ کوئی پیتم جیسا اور اعلی حضرت نے آپ نے مضمون میں کہا مسلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے کو شہے دو سرا جانا الکل بو شجم لہم شجوں دل زار چنو جا زیر چنوں تو اپنی بپت میں کاس کہوں میرا کون ہے تیرے سوا جانا خدا ہی دے صبر جانے پرگم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ جب ان کو میں لے کے قدسی جنا کا دولا بنا رہے تھے جنا کا دولا بنا رہے تھے وہی تو ہاں اور کہہ رہے تھے جنا کا دولا بنا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ مورے پیتم جیسا اور نہ کوئی مورے پیتم جیسا اور نہ اور وہی تو اب تک چھلک رہا ہے یہ حضور کے عرش پہ جانے کی خوشیاں ہیں جو اعلی حضرت بیان فرما رہا حضور کی آمد کا جشن جو عرش پہ منایا گیا وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بند ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں نے بھر لیے تھے اور بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغ جنہوں نے دلہا کی پائی اتر وہ پھول گلزار نور کے تھے اور وہاں کیا ہوا پوروں نے کہا سبحان اللہ ہاں جی وہ کہہ رہے تھے کہتے ہیں وہ تو زمین لگائیں اللہ اکبر ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں آپ ہمیں سننا چاہتے ہیں اب کیا فیصلہ کریں یہ بھی عجیب سماں آ گیا ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ کو سنیں آپ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ تم پڑھو میں سنوں یہ بھی محبت کے تقاضے ہیں واسطہ وہی حضور کی محبت کا ہاں جی بات وہی ہے بات پیتم کی ہے کہ پیتم جیسا اور کو میں نظر میں کہوں گا اور آپ نثر میں کہیں گے پیتم جیسا اور کوئی پیتم جیسا اور نہ اس لیے اور کوئی نہیں کہ رکھ دیا کاتب قدرت نے قلم تیرے بعد مر پیتم جیسا اور نہ کوئی مورے پیتم جیسا اور نہ بچا جو تلموں کا ان کے دھوون بنا وہ جنت کا رنگو رو گن جنہوں نے دولا کی پائی اتر پھول گلزار نور کے تھے اور کہتے ہیں کہ صبح تیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا اور باغ تیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا اور مستبو ہے بلبلے اور پڑتی ہے کلمہ نور کا اور کہتی ہے مور پیتم جیسا اور نہ کوئی مور پیتم جیسا اور چاند اترا فلک سے زمین پر ساری دنیا کو مجدا سنا دو کہ آج میلاد ہے مستفیٰ کا سارے بازار گلیاں سجا دو اور کہو مور پیتم جیسا اور اب دیکھیے حضور کی آمد کی کہاں کہاں خوشی منائی گئی ارے دلوں کا فرش بنا دو کہ آپ آئے ہیں نگاہیں راہ پہ بچھا دو کہ آپ آئے ہیں ضمیر عرض مقدس سے آ رہی تھی صدا جو بت کدے ہیں گرا دو کہ آپ آئے ہیں اور بتان کعبہ بلادت کا سن کے بول اٹھے تمام سر کو چکا دو کہ آپ آئے ہیں نماز اقسام میں سارے نبی یہ کہتے تھے بھائی صفیں تمام بنا دو کہ آپ آئے ہیں خدا نے آمد محبوب کی خوشی میں کہا ارے فرشتوں عرش سجا دو کہ آپ اور ظہوری قبر میں مجھ سے نکیر یوں بولے ارے اٹھو اٹھو نبی کی نعت سنا دو کہ آپ آئے ہیں دے نبی کی نعت سنا دو کہ آپ آئے ہیں یہ سن کے میں حضور کے قدموں پہ گر پڑوں سر رکھ کے پائے ناز پہ پھر منہ سے یوں کہوں کہ مورے پیتم جیسا اور نہ کوئی مورے بیتم جیسا اور نہ مرے مر پیتم جیسا اور نہ کوئی مور پیتم جیسا اور نہ کوئی مور پیتم جیسا ایسا اور یہ تو چاہتے ہیں کہ یہی کہتا جاؤں کہ پیت مان بسو مرے من میں پیت مان بسو تو میں اکھیاں بند کر لوں نہ میں دیکھوں غیر کو نہ تو دیکھن دوں پھر کیا کہوں یوں کہوں کہ مورے پیتم جیسا اور نہ کوئی مور پیتم اور نہ کوئی محفل دروا سلامہ دی محفل اے اچیاں تے سچیاں کلاماں دی محفل اے خاصاں دی محفل تے آماں دی محفل اے محفل نبی دے غلاماں غلاماں دی محفل جاؤ نی کوئی ٹھونڈ جاؤ نی کوئی ٹھونڈ جس دے ہجر وچ موئی جاؤ نی کوئی ڈھونڈ لے کسی دہی جڑ بچ موئی اسال کتوں لبا وہ جما نہ کوئی مر مرے بھی پیتم جیسا اور نہ کوئی جیسا او بدہ مکھڑا تے بلین زلفاں بل فجرے او دی تے شانی مکھ چند بدر شا شانی مت چمکے لات نورانی کالی اک مستا مخموری بھر سورت نان آ جان کے جان جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتنے میرے علی کتنے تیری سنا گستا کی اکھی کتے جالڑیاں کتے پیتم جیسا اور نہ مورے پیتم جیسا اب جبریل امی کی تائید کے ساتھ میں اس کلام کو ختم کرتا ہوں ہاں یہ آپ کی نافرمانی کر رہا ہوں آپ کی آپ کے لیے کہ جبریل ابھی حضور کا سنا تھا جبریل امی میرا میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم ارے بتلاؤ تو بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم روح المی کہنے لگے اے ماں جبی قسم کہاں کہاگر دام میرے بتا پر دام بس یار خوبا دام پر مورے پیتم جیسا اور مورے پیتم جیسا اور اور رب نے سدیا نو رب نے سدیا ڈولن اپنا ارش سجایا ہاں ہاں اللہ کی سنتے آ جا رہے ہو رہا نے سدیا آ فرما رہے نے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں دھولن دی میں چاہنا بھی یہ دوسرا مثلا میں پڑھ دیتا تو پھر میری اجازت ہو جائے گی کیونکہ انہیں کیا بھی اتنے جا نہیں تھی میں پھر بولنا کوئی مثل نہیں دھولن دی لو جی تھوڑا کام بن گیا کوئی مثل نہیں دھولن دی چپ کر میرے بول اور نہ کوئی سب یہ مورے پیتم جیسا اور مور پیتم جیسا اور نہ کوئی کون کوئی میں کونو اچھا کون بات تو نسبت کی ہے نا ہاں جی جن کو نسبت مل گئی حضور کے غلاموں سے بھی جن کو نسبت مل گئی بات تو نسبت کی ہے جب نسبت ہو جاتی ہے قائم پھر وہ محبت کا سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے جب نسبت قائم ہوتی ہے بابا بلے شاہ صاحب اس کی ترجمانی فرماتے ہیں کہتے ہیں کون کوئی میں کون نیڑیو لیکن پہلی گل میں بول رہا جی آپ نے کہی آج آپ صاحب نے کہ بلے نو سمجھاونے آئی ہوں سن بھی اجکل بڑے سمجھا رہے ہیں لوگ یہ ہر دور چند رہنا ہوں کوئی کی گل نہیں آپ نے مینو خطاب کی بھی اجازت دیتی بھی تھی خطاب کرا کر چلو مگر اے جناب اتنے تو ہو گئی سی گل اتنے تو میں شہری ہوں نا تے نال ہاں تو ان شاء اللہ تعالی خطاب بھی بے مثال ہوئے گا تھی بھی بیٹھے ہو جم کے اور کسی نے کیا ہے نا کہ اے ابر کرم آج اتنا برس اتنا برس کے وہ جا نہ سکیں <laughs> تاڑی نہیں مارنی بس محبت کی بات ہے اے ابرے کرم اتنا نہ برس جب محبوب نہیں آئے اتنا نہ برس کے وہ آ نہ سکے اور جب آئے ہیں تو آپ اتنا برس تو جم کے برس کے وہ جا نہ سکیں ہمارے بھی جذبات یہی ہیں بہرحال سب یہ پیتم جیسا اور نہ کوئی پیتم اور نہ بلے نو سمجھاؤں بینا تے پر جائیاں آخ لگ جا ساڈے بلیا کیوں تو پھرنا وانگ سدائیوں ہو کے سید بلیا آوے کیوں لگنا ہے مگر ارائیاں ہو سید بلیا وے کیوں لگنا ہے مگر ارائیاں اسی اچے ساڑی ذات بھی اچھی نو لیکاں لائیاں سن کے بلے نے دی دتیاں دہائیاں جیڑا بلے نو سید آکھے دو زخ ملن سزائیاں جیڑا جڑا نو رائی آکھے جنت پیگا پائیاں ہوں آخیا پھر ساڈا مغالتا کٹ دو تھی ہے تُ کون کوئی میں کون نی اڑیو کون کوئی میں کوئی رجا راجا کر دینی میں آپ راجا ہوئی سدو نی مینو رانجا اڑیو ہوں ہیر نہ سدو کوئی رانجا میں میں رانجے غیر خیال نہ کوئی جس دے نال میں لگایا جئی میں ہوئی اور پیتم جیسا اور نہ کوئی مور پیتم جیسا اور

سجایا اس ویلے محبوب نچیا ہوں منگ جو مرضی تیری رو کے محبوب نے کی بخش دے امت میری حوروں نے کہا سبحان اللہ غلما نے پکارا اللہ خود رب نے کہا ماشاء اللہ مور پیتم جیسا ہماری ویب ڈاٹ کام کی پیشکش